السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ حبر العالمین واشد اللہ الہ الا اللہ واشد ال محمد رسول بعد آج کے خطبے کا موضوع آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا خطبے کا موضوع تھا وقت کی مناسبت سے حج ایک مقدس اور اہم فریضہ ہے اسی موضوع پر امام محترم نے خطیب محترم نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر اللہ ابرامین کے حمد و ثناء بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے اطاعت کرو اور یہ جو دلحجا کے شروع کے دسیام ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے دن ہیں ان دنوں کی تعظیم کرو اور اس میں نیکی اور تخوا کا توشہ اختیار کرو اور گناہوں سے اور نفس کی خواہشات سے بچو من ودم حرمات اللہ فا و خیر الحدر کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ رب العامین کے نزدیک کو بندہ بہتر مانا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیا ہے کہ دل ہجا کے شروع کے دس دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العامین کو بہت پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے مامن ایامن صالفی احب اللہ دل ایام کی جتنے بھی ایام ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جن دنوں میں اللہ ابامن کو اعمال محبوب ہوتے ہیں یہ دلیجا کے شروع کے دس دن ہیں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کرنے سے بھی زیادہ بہتر ان دنوں میں نیک اعمال کرنا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ رج الخر جب نب صحیح عمال فلاں میئرز امن کا بھی ہاں ایسا مجاہد ایسا غازی جو اپنی جان اور مان لے کر کے اللہ کی راہ میں جائے اور واپس نہ آئے توفیق والا بندہ وہ ہے جو ان دنوں کی ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اعتعاد میں صرف کرتا ہے اور انسان وہ محروم ہے جو ان دنوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے اللہ کے بندو حج یہ اسلام کے اہم کان میں سے ایک اہم رکن ہے اسلام کی عمارت اس کی بنیاد پر قائم ہے اللہ رب العالمین ہر اس بندے پر جو حج کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین اس پر فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ولی اللہ علناس حجربئی کے استطاع علیہ سبیلا کہ جو بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہجرت کے دسویں سال اور فرمایا کے لیتا تخد و مناسب کم اے لوگوں مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو لا دری لا لیلہ حجباد ہاد ہی کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس حج کے بعد میں پھر دوبارہ حج نہ کر سکوں لہذا مجھ سے حج کرنے کے طریقے سیکھو اے مومنو حج جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اللہ کے سر قدیز الحج المبرور لئی صلاح جدا الجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے حج اللہ ابامن کا تقرب حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ بہتر عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا اس کے بعد تمہارے نے فرمایا کہ حج مبرور حج مبرور یعنی جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے جس حج کو انسان مال حلال سے کرتا ہے ریاکاری سے بچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے اور حج کے دوران نیکیاں کرتا ہے اور اس کو فجور سے لیانی باتوں سے دور رہتا ہے ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے حج گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کے سر قدیث من حج اللہ فلام علام افسر یوم ولدت عم جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے دوران بیوی سے دوری اختیار کرتا ہے شیوانی باتیں نہیں کرتا اس کو بھجور نہیں کرتا تو تو اس دن کے طریقے سے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا اور حج یہ جہاد کے برابر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سور سے کہا کہ جہاد بہت افضل عمل ہے تو ہم جہاد کیوں نہ کریں تو بھی نے کہا کہ نہیں تم پر جہاد نہیں ہے لاکن افضل جہاد حج مبرور افضل جہاد حج مبرور ہے بخاری اور مسلم کی افزا سے اور حج انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے سرکدیس و ان جا یا حدیم و قبل ہو کہ حج انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حج عمرہ فخر و فاقہ کو غربت کو اور گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہا اور چاندی اور سونے کے میل کچیل کو مٹا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ کے بندو ہمارے اس ملک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حج کی تنظیم اور دنیا سے آئے ہوئے سارے حاجیوں عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنے کا شرف اللہ رب العالمین نے ہمارے ملک کو قطع فرمایا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہاں کی حکومت اور گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری اداروں کی طرف سے بہت ساری ہدایات اور تعلیمات جاری ہوتی ہیں ان ہدایات اور تعلیمات کو پر عمل کرنا ہر حاجی کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان تعلیمات کے اندر مسلحتیں پوشیدہ ہیں انسانوں کی جانوں کی حفاظت ہے اور انسان حج کو آسانی سے کر سکتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ان تعلیمات کی ہم پابندی کریں بغیر پرمٹ کے بغیر تشریح کے حج نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ولی امر کی مخالفت ہے حاجیوں کو تکلیف پہنچانا نقصان دہ پہنچانا ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الدین امن عطی اللہ عطی الرسول امر منکم کم اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور صاحب امر کے اطاعت کرو یہاں میں ایک بات اپنی طرف سے کہہ دوں کہ چونکہ ہمارے ملکوں کے اندر بات پائی جاتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو پرمٹ کی شرط لگائی گئی ہے کہ بغیر پرمٹ کے اور بغیر تصریح کوئی نہیں کر سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العامین نے ہم کو آزاد کیا ہے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے تو گورنمنٹ کو ایسی شرط لگانے کی کیا حق ہے میرے بھائی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ حاکم وقت کی طرف سے ہے یہ اور حاکم وقت کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ جو پرمٹ کی قید لگائی گئی ہے ہمارے اور آپ کی آسانیوں کے لیے حاجی کی آسانی کے لیے اگر دروازہ اوپن کر دیا جائے تو کروڑوں حاجی آ جائیں گے نہ ان کو کھانا ملے گا نہ پانی نہ حمام نہ واش روم اور نہ اس طریقے سے راستہ ہر طرح ہر جگہ پریشانی ان کو ہوگی پھر ہم ہی اور آپ لوگ کہیں گے گورنمنٹ ناکارہ ہے گورنمنٹ انتظام نہیں کر پاتی ہے تو اس لیے میرے بھائی جو انتظام کیا جاتا ہے یا جو شرط لگائی گئی ہے یہ حاجیوں کی مصلیحت کے لیے ہے انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ہے اس لیے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں اور آپ پروگرام کے اندر سو آدمیوں کو دعوت دیتے ہیں سو آدمی جا اگر پانچ سو آدمی پہنچ جائیں آپ کے پروگرام میں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی پورا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا پورا پروگرام خراب ہو جائے گا سب درام برام ہو جائے گا سب کچھ خراب ہو جائے گا اسی طریقے سے گورنمنٹ ایک عدد جاری کرتی ہے اور اس عدد کے مطابق وہ انتظام کرتی ہے اور اسی کے مطابق وہ حاجیوں کو اجازت دیتی ہے لہذا اگر ہم اس کی نافرمانی کریں اور کہیں کہ حکومت ایسا کیوں کرتی ہے تو میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ کے لیے ہے اسی کے اندر مسلمانوں کی اور حاجیوں کی فات ہوتی ہے آپ دیکھیے آج لائسنس ہوتا ہے گاڑیوں کا آپ دیکھیے جو ہے یہ اشارے اور سگنل ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں سگنل نہیں تھے آپ کہے کہ سگنل کیوں بنا دیا گورنمنٹ نے اگر سگنل نہ ہو تو کتنا کتنا خسارہ ہوگا کتنی جانے جائیں گی کتنا ایکسیڈنٹ ہوگا کتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ مسلمانوں کی مسلحتوں میں کی جاتی ہیں اس لیے اس کو آپ غلط نہ سمجھیں یہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور اللہ ابران باقاعدہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور جو نافرمانی کرے گا وہ ظالم مانا جائے گا اتدا کرنے والا مانا جائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ولادوف ان اللہ علیہ المتدین حد سے آگے نہ بڑھو اللہ ابامن حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے لا برا ولا درار نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور جو آدمی کر تشریح کی جاتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے دوسرے ہادی جو نظامی ہیں اور اس طریقے سے تشریح اور پرمٹ کے ساتھ حج کرتے ہیں حکومت کی اجازت سے کرتے ہیں گویا کہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ کے بندو ہمارے جو ولی امر ہیں اور جو حکمراں اور ذمہ دار ہیں ان کا حق بنتا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں جو ہر قیمتی سے قیمتی چیز کو حاجیوں کی خدمت کے لیے اور ہرمین شریفین کی توسیع کے لیے اور اس طریقے سے راستے کو پرامن بنانے کے لیے حجاج کرام کی خدمت کے لیے عمرہ کرنے والوں کی خدمت کے لیے اور ان کے حج کو آسان بنانے کے لیے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں اور ہر طرح کا پیسہ خرچ کرتے ہیں بے دریک لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو جو حج کرنے کے لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو اچھی طریقے سے گائیڈ کرنا منظم کرنا اور اس طریقے سے ان کو صحت مہیا کرانا اور حاجیوں کا حج اطمینان کے ساتھ ہو آسانی کے ساتھ ہو یہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے باقاعدہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العامین نے ہمارے اس ملک کے شرف عطا کیا ہے اسی طریقے سے اس بابرکت ملک کے اندر قرآن کریم کے مسابقات ہوتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے اور خادم الحرمین شریفین ملک سلمان حافظ اللہ اور اس طریقے سے ان کے دور خلاف حکومت میں اور بلکہ کئی دہائیوں سے الحمد للہ چیز ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہاں پر بھی یعنی اندرون ملک کے اندر بھی اور اس طریقے سے انٹرنیشنل پیمانے پر بھی قرآن کریم کے حفظ کا اس کی تفسیر کا باقاعدہ مقابلہ اور مسابقہ منعقد کرایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس میں ہزاروں ہزار بچے شریک ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا اس پر بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے ہمارے ہمارے حکمرانوں کا کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اس طریقے جو ولی عہد ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں پہ ہر طرح کی آسانی دینے کے لیے اداروں کو حکم دیتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے ہر طرح کا خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں لہذا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں اتنی زیادہ قرآن کی حدیث کی حرمین شریفین کی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں لہذا ان کا حق ہمارے اوپر ان کے لیے دعائیں کریں ایسے یہاں کے جو وزارت اسلامی امور ہے ان کے اوپر بھی ان کا بھی حق بنتا ہمارے اوپر کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ جاج کرام اور جو عمرہ کرنے والے آتے ہیں ان کی نگرانی کے لیے اور ان کی دین رہنمائی کے لیے یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں علم کو پھیلاتے ہیں اور مسجدوں اور اس طریقے جو مواقع ہیں جہاں پر انسان جا کر کے آرام باندھتا ہے باقاعدہ ان کی توسیع کی جاتی ہے اور قرآن اور کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس طریقے دعات رکھے جاتے ہیں مختلف زبانوں کے اندر جو ان کو حج کی تعلیمات ان کے زبانوں مہیا کراتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں حج اللہ پر فرض کر دیا ہے لہذا تم جلدی کرو ہو سکتا ہے تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے کوئی معاملہ پیش آ جائے اور تم حج نہ کر سکو حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو یہاں کی تعلیمات ان کے مطابق عمل کرے انہیں تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ ویکسین لینا ضروری ہے بغیر ویکسین کے انسان کو حج کا پرمٹ نہیں ملتا اور اس میں انسان کی صحت کی حفاظت ہے جب وہ حج کرنے جائے تو اس طریقے دھوپ میں بیٹھنے سے پرہیز کرے پانی زیادہ زیادہ پیئے اور جو تعلیمات شادر ہوں ان تعلیمات کے اوپر عمل کرے کیونکہ انسان کی جان کے حفاظت کرنا یہ شریعت کے مقاصد میں ایک بہت اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تک کلو ان اللہ کا نبی رحیمہ اے لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے ایسے اللہ رب غلامین کے ارشاد ہے وہ اللہ تقوبیائی دیکھی اے لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور ایسے لوگوں پر ضروری ہے کہ سکون کے ساتھ رمی کے ساتھ حج کریں بھیڑ بھاڑ سے بچیں اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ ہی لوگوں کو خطرے سے دو چار کریں اور جو حج آپریٹر ہیں حج کمپنیاں ہیں یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو تعلیمات ہوں ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں صبر کرے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو لوگوں کو حکم دے کہ لوگوں سکینہ سکینہ سکون کے ساتھ حج کرو ادب احترام کرتے ہوئے حج کرو اور اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خوب کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ شہدو منافی الحم وید کرسم اللہ فی ایامی معلومات کہ ان کو چاہیے کہ اللہ ارب کا کثرت سے ذکر کریں اور جو حج کرنے نہیں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دس دنوں کو غنیمت جانے اور اس میں روزہ رکھے خاص طور سے عرفہ کا روزہ عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اور ان دنوں میں کثرت سے تقبیر پکارے اللہ اکبر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحم اور اس طریقے سے اور دیگر نیک اعمال کرے کیونکہ ان دنوں میں نیک امال کرنا اللہ ہر غلامین کو بہت پسند ہے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائی دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا اللہ اور بامن کے حمد و ثناء کے بعد کہ لوگوں حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے لہذا اس حج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے کچھ ملک کے لوگ حج میں لوگوں کی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے حج کرنے کے لیے تو ان کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں لہذا سیاست کے لیے استعمال کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے ایک حاجی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے طلبیہ پکارے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو حج آپریٹرس ہیں میں ان کو نصیحت کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ حاجیوں کی آرام کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے محنت کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے جو عقد کریں جو وعدہ کریں ان وعدوں کو پورا کریں کیونکہ اللہ رب الامن کرشاد حلض من اور بالوقود ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو لہذا جو وعدہ کریں کہ ہم آپ کو جو سہولیات دیں گے جس طریقے کھانا پینا دیں گے ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا حج آپریٹرس کو حج کمپنیوں کے لیے واجب اور ضروری ہے کیونکہ عہد ہے اور یہ عہد اللہ تعالیٰ قیامت دن سوال کرے گا اللہ کے بندو ان نیک اور بابر کے دنوں میں اللہ برامین کو جو محبوب اعمال ہیں توبہ کرنا ذکر اذکار کرنا اللہ کی اللہ اللہ ہر برامین کے تعت پر قائم رہنا نمازوں کی اور فرائض کی پابندی کرنا اور اس طریقے سے گناہوں سے دوری اختیار کرنا اور اللہ کے کی حدیث ہے کہ اللہ العالمین کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز میں نے بندے پر فرض کی ہے جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو سب زیادہ میری قربت حاصل ہوتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرے اسی طریقے سے ذلجہ کی دستاری کو قربانی کرنا یہ بھی ان دنوں میں بہت بہترین عمل ہے بلکہ ذلجہ کی دستاری کو جو سب سے بہترین عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا ہے لہذا جسے اللہ ابامن توفیق دے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے انہی باتوں پر اپنے خطبے کا اختتام کیا اور انہوں نے اخیر میں دعائیں کیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں حج کی ساز نصیب فرمائے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان بنائے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اللہ ابامن کے تمام مراحل کو آسان کرے اللہ ابامن دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے حفاظ نامین وص البین محمد علیہ و جدا کم اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی کی مناسبت سے اعلان ہے کیا جبیر دعوی سینٹر میں اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو حضرات حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے حج کی ٹریننگ کی جائے گی حج کا کورس رکھا گیا اردو اور ہندی زبان میں لہذا مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ لوگ دعوی سینٹر میں اثر کی نماز پڑھیں اور اثر کی نماز کے بعد کلاس روم نمبر فورٹین میں انشاءاللہ یہ درس ہوگا اور حج کورس ہوگا حج کی تعلیمات اور حج کی ٹریننگ لوگوں کو دی جائے گی اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے اس سے پہلے جمعہ کو عورتوں کے لیے رکھا گیا تھا مردوں کے لیے بھی لیکن آج جو درس ہوگا یہ صرف مردوں کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ